بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دار کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے ملنے کا پتہ دار اردو بازار کراچی پاکستان ای میل اشاعت at the rate D G com dot net dot P K من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ہے حضرت ابو हजरत رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں اور اس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات نقل کیے گئے آپ کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس کو یاد رکھ لے اور پلے باندھ لے تو ساری زندگی کے لیے نسخہ اکثیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بتا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ احرس علامہ یتفع ان چیزوں کی فرض کرو ان چیزوں کی فرض کرو جو تمہیں نفع پہنچانے والی مراد ہے وہ افعال وہ اعمال جو تمہارے لیے آخرت میں نفے کا سبب ہو سکتے ہیں ان کی حص کرو ویسے تو حص بری چیز ہے منع کیا گیا ہے مال کی حص دنیا کی حص شہرت کے حص نام و نمود کے حص دولت کے حص ان تمام قسم کے حصوں کو منع کیا گیا اور یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑا عائد ہے کہ وہ ان کی کرے اس میں انسان کے لیے جو راستہ بتایا گیا ہے وہ ہے کا کہ جو کچھ جائز طریقے سے کوشش کر کے مل رہا ہے اس پر کرو اس کو یہ سمجھو کہ میرے لیے یہی بہتر تھا اور مزید کی حص اس معنی میں کہ اور زیادہ مل جائے اور زیادہ مل جائے اور زیادہ مل جائے اس حرص سے بچو دنیا میں تو یہ تعریف دی گئی کیونکہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ساری خواہشات کبھی پوری نہیں کر سکتا سارے دنیا کسے تمام نہ کر بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو جیسا پہلے حدیث سنا چکا ہوں کہ کہ فرمایا اگر ابن آدم کو ایک واپس سونے کی مل جائے ہر کر تو چاہے گا کہ دوسری بھی مل جائے اور دو مل جائیں تو چاہے گا کہ تیسری بھی مل جائے اور فرمایا کہ لا جملہ چوک اپنی آدم علت خوراک ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی جواب چیز نہیں بن سکتی جب قبر میں جائے گا مٹی ہی پیٹ بھرے گی اس کا دنیا کے اندر اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بن سکتی ہاں اگر کوئی چیز پیٹ بھر سکتی ہے تو وہ قناعت ہے کہ جو کچھ اللہ تباہ مطالعہ نے دے دیا ہے جائز حلال طریقے پر ہر ہاں، جائز اور حلال کوشش کے نتیجے میں اس کے اوپر بس کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تو دنیا میں تو ہلس مضموم ہے بری چیز ہے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن آخرت کے کاموں میں آخرت کے کاموں میں آمان خیر میں نیکی کے کاموں میں حرص اچھی یہ خیال کرنا کہ فلاں یہ نیک کام کرتا ہے میں بھی کروں فلاں کو یہ نعمت دین کی حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہو جائے یہ نعمت یہ حرص مطلوب ہے پسندیدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ بڑے حریف تھے نیکیوں نیکی مل جائے کسی طرح ہمارے نام اعمال میں کسی نیکی کا اضافہ ہو جائے اس لیے کہ سرکار جو آئے یہ لی تھی یہ حریث علامہ مال کا قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ مسابقت کرو ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکی معاملہ اور حص کرو نیک کاموں کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق آدم کے صاحب لادے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو ابوغرائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی راوی اسی حدیث کے وہ پہنچے ان کا تو کام یہ تھا جہاں گئے کوئی حدیث سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا سنانا جہاں جاتے ہیں وہ یہی گفتگو تھی یہی چرچا تھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشار فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنازے میں جنازے کی نماز پڑھے کسی کے مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھے تو اس کو ایک تیرا عجل ملتا ہے اور اگر جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ بھی چلے پیچھے دفن میں شریف ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو ایک تیرا اور ملتا ہے اور وہ اور فرمایا کہ یہ دو پیرا جو ملتے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا پیرا کے یعنی چھوٹا پیرا جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے جتنا بہت کا پہاڑ اتنا حاضر ہے بلکہ ایک اور روایت میں ایسے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے انتقال کے موقع پر اس کے نماز جنازہ سے پہلے کفن دفن سے پہلے ان کے گھر والوں کے پاس جائے تاکہ ذرا ان کی تسلی ہو بھارت دو جن کے سامنے ہاتھ بٹائے تو وہاں جائے تو ایک کیڑا جانے کا پھر ان کے نماز جنازہ میں شریک ہو تو ایک اور کیڑا اور پھر نماز جنازے کے ساتھ چلے تو ایک اور کیڑا اور دفن میں شریک ہو جائے تو ایک اور کیڑا پچاس کا ذکر پڑا اب تیرا اس لیے کہہ دیا کہ تیرا کے زمانے میں سونے کا یہ چاندی کا جو آج بھی ہوتا ہے شاید سونے کی ایک خاص مقدار کا کو تو آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے جو سوال ملنے والا ہے در حقیقت اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس انسانی زبان میں کوئی صحیح لفظ نہیں ہے اس واسطے کے ترجمہ اگر ہم جو حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں جنت کے اندر اپنے بندوں کے لیے وہ ایسی ہے کہ مالا عین ولا ادن ولا ختم آ اللہ کر بھی بشا آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے ان کا حال نہیں سنا کسی بشر کے دل پر ان کا واہمہ بھی نہیں گزرا ایسی نعمتیں جنت میں رکھی تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ملے گا ثواب ملے گا تو وہ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ تصور میں نہیں آئی آنکھ سے دیکھی نہیں کان سے سنی نہیں خیال میں ان کا تصور نہیں آیا تصور میں نہیں آئی تو ان کو جو ان کو بیان کیسے کریں بیان تو کوئی ایسے ہی لمب ایسے ایسے کریں گے جو ہم جانتے ہیں جس کو اور جب وہ تصور میں نہیں آئے تو ان کو الفاظ سے بیان کیسے کیا جائے تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادر کا بیان فرماتے ہیں تو اس کے لیے الفاظ تو موجود ہیں نہیں انسانی لغت میں تو ہمارے آپ کو سمجھانے کے واسطے وہ لوگ استعمال فرما لیتے ہیں جو دنیا کے اندر مشہور معروف ہے تو دنیا کے اندر چونکہ پیراک ایک پیمانہ تھا ایک وزن تھا سونے چاندی تولنے کا اس واسطے آپ نے کے کا استعمال کروا لیا لیکن لوگ اتنا ہلکا ہوتا تھا کہ ایک میز اٹھا لو اتنا ہلکا وزن ہوتا تھا لیکن آپ نے فراق کا لفظ استعمال کیا لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ گرا یہ دنیا والا گراق نہ سمجھنا وہ اور پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے اپنی عظمت میں اپنی کثرت میں شان میں اور پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے تو قرآن آج کہہ دو یہ قرآن ملے گا تو کچھ ایسے ہی ہوگا یعنی معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن سرکار دوارا صاحب وضاحت فرما دی کہ بہت پہاڑ سے بھی زیادہ بدن اور یہ جو فرمایا بہت پہاڑ سے بھی زیادہ یہ بھی اس کا پورا بیان نہیں پورا بیان تو انسان کی قدرت میں نہیں انسان کے لغت اس کے لیے کافی نہیں کہ اس کو بیان کر سکے تو اس واسطے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ہمارے آپ کے کچھ سمجھ میں آ جائے حضرت ابو اب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی حضرت عبداللہ بن عمر کو عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا لگتا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک سوائے دین کے کوئی مشورہ نہیں تھا میں لگے ہوئے عبادات میں لگے ہوئے دن رات ایک ہی کام ہے کہ اللہ تبارک کی آزادی ہو جائے تو سنانی یہ حدیث ہو رہا ہے جب یہ حدیث سنی تو سردا کہا کہ واقعی تم نے سنا ہے رسول اللہ صاحب کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تو پہلے میں نے نہیں سنی تھی یہ بات پہلے انہوں نے کہا ہاں، میں نے خود سنا عائشہ کہا کہ بات کیا عائشہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی سنی نبی یہ بات فرمائی تو فرمایا سنتے ہی جو جملہ زبان سے نکلا عبد اللہ عمر کے وہ یہ ہے کہ لکن کراری کا کہ ہائے افسوس ہم نے کتنے کلاس ضائع کر اب تک کتنے نے ضائع کر دیے اگر پہلے گادی حدیث معلوم ہوتی تو اس موقع کو چھوڑ دینا جب بھی کوئی جنازے کی نماز ہوتی جب بھی کوئی جنازہ سامنے آتا تو پیچھے چلتے تو پیراج واضح ہو جاتا تو افسوس کہ ہم نے بہت چھوڑ اب یہ کوئی فرض نہیں تھا واجب نہیں تھا لیکن ایک فضیلت سنی ایک عمل کی تو دل میں ہرس پیدا ہوئی کہ یہ کام یہ مجھے بھی مل جائے یہ ہے یہ ہر سارا پڑھو کہ جو تمہیں نفع پہنچانے والی چیز ہے آخرت میں اس کی ہرس کرو اور یہ دیکھو کہ کس طرح مجھے وہ حاصل ہو جائے کس طرح مجھے مل جائے تو صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا یہی حال تھا یہ حریص تھے کہ کس طرح مجھے یہ کوئی کوئی نیکی میرے نام ہے آواز میں بڑھ جائے کوئی فضیت مجھے حاصل ہو جائے تو یہ تعلیم ہے نبی یہ جو آپ ہم سنتے رہتے ہیں واضحوں میں کتابوں میں پڑھتے ہیں واضحوں میں سنتے ہیں جو فلاں عمل کا یہ ثواب فلاں عمل کا یہ سوال فلاں عمل کا یہ ثواب تو یہ در حقیقت اس لیے ہے تاکہ ہمارے دل میں حرص پیدا ہو فضائل اعمال نوافل مستحبات اگر سے واجب نہیں فرض نہیں لیکن ان کی حرص ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے تو اس سے یہ دولت ملے اللہ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ادا فرماتے ہیں کہ یہ حص دین کی حص ادا فرماتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح کوئی نئی نیکی ہمارے نام آہار میں بڑھ جائے حضرت حجی احمد مانا خان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے تھانہ محمد سے کسی جگہ دعوت میں دلی گیا ہے اور ایسی جگہ دعوت میں جانا تھا کہ جو کہیں گاؤں گاؤں تھا پیدل جانا تھا اور ساتھ میں اہلیہ محترمہ بھی تھی وہ بھی ساتھ جا رہی تھی اور بھی اور جنگل سے گزرنا تھا تو اب ظاہر ہے کہ کسی کی دعوت جو گاؤں دور دراز گاؤں اس کے اندر محنت کر کے مشقت کر کے چل کے جانا یہ ظاہر اس چاہیے کہ مسلمان کی دلداری ہی مخصوص تھی یہ خود بتا تھا خود ثواب کا کام تھا جب جنگل میں پہنچے میدان آیا تو ایک خیال آیا تھا یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کو ارب رہتی ہے کہ اس لمحے سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا لیں کہ اس سے کوئی نئی نیکی ہمیں مل جائے نئی نہیں حاصل ہو خیال یہ آیا کہ الحمد للہ نبی کریم سورم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں پر عمل کی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے توفیق ادا فرمائی لیکن ایک سنت ایسی ہے جس پر عمل کا موقع اب تک نہیں ملا اور وہ سنت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ایک دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں کوئی میدان پڑتا تھا اس سے گزر کر جانا تھا اور امر ممین حضرت صدیق کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کیا عائشہ کیا میرے ساتھ دوڑ لگاؤں دوڑ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ لگاؤں تو آپ نے حضرت عائشہ سے دیکھا تعالیٰ کے ساتھ دوڑ لگا مگر یہ جنگل کا جنگل تھا تیرا تھا کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ سے دیکھا تو حضرت عائشہ مسود درخت کیا تھا حضرت عائشہ کی دل جوئی دلداری اور امت کو یہ تعلیم کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بزرگ بن کے بیٹھنا بہت زیادہ درویش بن کے بیٹھنا اور اپنے آپ کو ہدایت کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں آدمیوں کی طرح رہو انسانوں کی طرح رہو دنیا تو یہ تعلیم تھی دور ہے اور ایک مرتبہ نہیں ہرداشتہ سے جتنا بھی جتانا فرماتی ہے کہ دو مرتبہ لگائے ایک مرتبہ تو اس طرح ایک مرتبہ ایک اور موقع پر فرماتی ہے کہ پہلی مرتبہ سرکار دوارے مجھ سے آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ جب لگائی تو اس وقت آپ کے آتا جس میں مبارک ذرا جس بدن بھاری ہو گیا تھا اور میں ہلکی بھول تھی تو اس واسطے میں آگے نکل گئی حضرت آہاں سے حضرت پیچھے رہ گئی تو حضرت حکیم الامت مانا خان میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خیال آیا کہ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے سنتوں میں عمل کرنے کی توفیق دے دی لیکن یہ سنت ہے اور اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا تو سنت کی نیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا اس عمل کے کرنے کی نیت سے فرمایا دوڑ لگائی اس اندر اب ظاہر کے کوئی شوق میں شوق آ رہا تھا دوڑ لگانے کا دل چاہ رہا تھا لیکن یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بھی اس عمل کے اوپر بھی عمل کی توفیق ہو جائے کسی وقت جو نعمت ہے وہ انشاءاللہ اللہ تبارک بتا رہا کہ آج وہ ثواب کا موجب ہے وہ بھی ضرور یہ ہے ہرس اتباع سنت کی حص اللہ تبارک مطالعہ کے بیان کردہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے پسندیدہ اعمال کی حص کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ پسند یہ تعلیم ہے فرمایا کہ یہ حرص علام جس جو چیز نفع دینے والی ہے اس کی حص کرو اور کیا جملہ اگر احساس فرمایا وسط بلّہ والا تاجر یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں خیال آیا کہ یہ فلا نیکی کرنی چاہیے دل میں خیال آ گیا یہ وہی نیکی کا کام ہے نے کیا تھا سنا دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی کریں پھر سوئی لیکن ساتھ ہی سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے بس کا نہیں یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے ہمارے بس کا نہیں اور ہم ہی کر پائیں گے یہ کام تو فرمایا کہ جب یہ خیال آئے اس کے بعد کہ یہ کام میرے بس کا نہیں میری قدرت سے باہر ہے یا میں میری افطاط سے باہر ہے میں اس کو کر نہیں سکتا تو ابھی ہرس نہ چھوڑو وہ ہرس چھوڑو نہیں بلکہ کیا کرو وقت بلّا اللہ سے مدد خیال ہے کہ ہرس تو پیدا ہوئی ہے شوق پیدا ہوا ہے کہ یہ کام کرو لیکن دل میں ڈائیا پیدا ہوا لیکن ساتھ یہ ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا میرے حالات نہیں میری استطاعت نہیں میری طاقت نہیں میری قوت نہیں تو جب یہ خیال پیدا ہو تو بجائے اس کے چھوڑ بیٹھو اس حفظ کو اس شوق کو بلکہ شوق کو برقرار رکھو حفظ کو برقرار رکھو اور اللہ سے مدد مانگو کہ یا اللہ یہ نیک کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے میرے بس میں نہیں آ رہا میری قدرت نہیں ہو رہی اللہ رحمت سے اسلاد دادا فرما دیجیے کہ میں یہ کام کروں باللہ اللہ سے مدد مانگو آج اس میں بنو آج اس میں بنو یعنی یہ مت سمجھو کہ آپ آپ نہیں کر سکتے مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ نہیں ارے جس کا اللہ اتنا قادر مطلق ہو جس کا اللہ ہر چیز پر قادر ہو اللہ کل شہر قدیم تو وہ عاجز کیسے ہوگا اس کو اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھنا چاہیے وہ چاہیے کہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میرے بس میں تو نہیں ہے آپ کی قدرت میں ہے اپنی رحمت سے اس کی توفیق مجھے دے اس کی ہمت مجھے دے اس کی طاقت مجھے دے تو کوئی نیک سے نیک عمل ہو تو یہ سوچ کر پیشاب مجھ سے نہیں ہوتا یہ مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ اور اس کا خیال ہی چھوڑ دو اس کی ہرسی چھوڑ دو ایسا نہیں اللہ سنا سنا کہ کہ نیک لوگوں کو کے بارے میں رات کو اٹھتے ہیں تعجب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بتانے تھے حضور حاضر ہوتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا فکر فرمایا ہو کہ ان ہاں۔ کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے رات کے وقت میں جدا رہتے قرآن کریم نے تعریف بیان کروائی کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اللہ تبارک تارا کی یاد میں کھڑے رہتے ہیں سنا دل میں کچھ ایک مومن کا شوق پیدا ہوتا ہی ہے کہ اللہ کہیں ہمیں بھی توفیق ہو جائے لیکن ساتھ ہی سوچتا ہے کہ میرے حالات تو ایسے ہیں کہ میں اس پر قابل نہیں تو اب یہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ سوچ لو کہ بھائی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے میرے بس کا تو ہے نہیں بس مایوس ہو کر اور خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ نہیں فرمایا کہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا اس ٹائم اللہ سے مانگو یہ اللہ میرا دل چاہ رہا ہے میں مجھے بھی یہ توفیق ہو جائے لیکن میری ہمت جواب دے جاتی ہے میری آنکھ نہیں کھلتی میری نیند پوری نہیں ہوتی یا اللہ آپ کی رحمت سے آپ اپنے اپنے گھروں سے مجھے ادا کروا دیجیے آج اس کا بنو آج اس بن کر نہ چھوڑا کیوں خوب سمجھ لیجیے کہ اس کے جب اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ مجھے یہ عمل اس عمل کی توفیق خطاب فرما دیجیے تو مانگے گا تو دو حال سے خالی ہے یا تو اس عمل کی واقع تک کی طرف سے توفیق ہو جائے گی مقصود حاصل اور اگر فرض کرو توفیق نہیں ہوئی اس کی تو انشاءاللہ اس عمل کا ثواب ضرور مل جائے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت طلب کرے یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے مجھے شہادت ادا فرما دیجیے اپنے راستے میں اس بات کی تفریح درجی ہے کہ آپ کے راستے میں جان دے کر شہید ہو جو شخص سچے دل سے یہ دعا مانگتا ہے تو فرمایا کہ بلب کا منازل میرا شہادا وہ تعالیٰ پھر کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ آتا فرماتے ہیں چاہے جس کا فرمانا اگرچہ سے کا موقع نہیں ملا اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا بستر ہے لیکن رہا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ تو یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ سے مانگو اس لیے فرمایا ہے کہ یا تو ملے گا نہیں ملے گا تو درجہ کوئی ملے گا عبداللہ مبارک کا کیسے سنایا آپ کو مرتبہ عبداللہ اللہ مبارک رحمت اللہ علیہ ساری رات عبادت میں کھڑے اور اللہ تعالیٰ کو راستے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا گزری تو فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا بڑے کرم کا معاملہ کیا مفرت فرما دی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور بڑا درجہ اس نے دیا مجھے جس کا میں استحکام مجھے رکھا لیکن درجہ تو بہت ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن جو درجہ میرے سامنے رہنے والے ایک لوہار کو نصیب ہوا وہ درجہ مجھے نہ مل سکا اس میں جب لوہار رہتا تھا لوگ جس نے خواب میں دیکھا اس نے پتا نہیں کون لوہار ہوگا چاہے ہوگا بلا مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا جا کے بیوی سے پوچھا کہ یہ تمہارا شوہر کیا کیا کرتا تھا کون سا ایسا نیک عمل تھا اس کا تو بیوی نے بتایا کہ جی ویسے تو کچھ بھی نہیں دن رات میں لوہا پیٹتا تھا لیکن دو باتیں میں نے ضرور سن دیکھی اس کی ایک تو یہ کہ جب لوہا پیٹ رہا ہوتا تھا اور اس وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو جس وقت اس نے اگر ہتوڑا اٹھایا ہوا ہے مارنے کے لیے تو اتنا بھی دوہارا نہیں کرنا تھا کہ وہ زب مار دے لوہے پر بھائی پیچھے سے اس کو چھوڑ کر اور سیدھا چیڑا مجھے دیکھ لیجیے دیکھا اس کا اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی مجھ سے کہا جاتا تھا مجھ سے کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ دیکھو یہ سامنے دلال کتنے بڑے بزرگ ہیں یہ رہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں رات میں دیکھتا ہوں ساری رات کھڑے رہتے ہیں اللہ تبارک عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر عطا فرمائی ہے اور ان کو یہ توفیق دی ہے یہ کر رہے ہیں اگر ہمیں بھی مجھے بھی اپنے معاذ کی فراغ کی فکر سے فراغت ہوتی تو ہمیں بھی کر لیتا یہ کام میں بھی رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جایا کرتا یہ کہا کرتا تھا تو بزرگوں نے فرمایا کہ در حقیقت یہ جو کہا اس نے کہ کاش مجھے بھی یہ نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگا کہ یہ چیز مجھے بھی مل جائے تو اگرچہ اس کا موقع نہ مل سکا کہ ساری رات کہاں لیکن آخرت میں جو ہمارے سے آگے بڑھ یہ ہے حسرت ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ واقعہ سنا کر کہ یہ ہے حسرت نایا حسرت نایا یہ حسرت جو ہے بعض اوقات یہ بھی انسان کا کام بنا دیتی ہے یہ بھی کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے تو اس لیے جس نیک عمل کا خیال آئے کسی کا سنو تو برا یہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کی ہلس دل میں پیدا ہونی چاہیے کہ کہاں ہمیں میں مل حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کو پڑھائے صحابہ یعنی ایسے صحابہ جو مالی اعتبار سے خاص حیثیت کی پیسے ویسے نہیں تھے تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایک فکر میں فکر یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو بڑے دولت مند جن کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہے اب دیکھیے یہ فرق ہے سوچ کا آج ہم اگر اپنے سے بڑے زیادہ دولت مند مالدار کے بارے میں سوچتے ہیں تو رش اس بات پر ہوتا ہے کہ دولت اس کے بعد زیادہ مزے زیادہ ہو رہا ہے لیکن سارے گرام اللہ اجمائین کو جو حسرت ہوئی وہ یہ نہیں کہ پیسے زیادہ ہے مزے زیادہ ہو رہا ہے آپ نے رسٹ کیا کہ وہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں ان کے اوپر ہمیں رش آتا ہے رش آتا ہے کہ کیونکہ جب ہم ان کو پیسے دیے یا صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اور صدقہ خیرات اتنا کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں بہت بڑھ جاتی ہے ان سے گنا معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں بغیر آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو سب کا خیرات بہت کرتے ہیں اور جو جسمانی عبادت ہے وہ بھی ہم کیسی کرتے ہیں جیسے ہم جسمانی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور پیسہ ان کو زیادہ ملا ہوا ہے کہ پیسے کی سے سب کا خیرات کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے لہذا آخرت کے درجات میں وہ بڑے چلے جا رہے ہیں اور ہم کتنی کوشش کر لیں ان کے درجے کو نہیں پا سکتے اس واسطے کہ ان کے پاس پیسہ دیا پیسہ ہے ہمارا پیسہ نہیں ہے ہم سرکاری کر سکتے سوچ کا فرق دیکھیے آج جو ہے یہ بڑی زور سے یہ نیا لگا جاتا ہے طبقاتی امتیاز یہ فقیر یا غریب یہ غریب یہ امیر یہ تو وہ اس واسطے کے ساتھ اس کو کیوں زیادہ مل گیا ہمیں ہمیں ملنا چاہیے تھا فکر یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے جو صدقہ کر رہے ہیں اس سے ثواب زیادہ سمیٹ رہے ہیں اور ہمیں وہ ثواب مل نہیں سکتا اس واسطے کرنے کے لائق ہے تو کیا کریں نبی کریم علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم کر لو پابندی سے تو یہ جتنے مالدار لوگ سرکار کرتے ہیں اس کا جتنا سوال ہے وہ سارا کا سارا تمہیں مل جائے گا اور تم تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا میں اور بعد میں بھی جو آئیں گے لوگ ان کے اوپر بھی تم ہی زیادہ رہو گے اور وہ عمل کیا ہے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ لا الہ الا اللہ دس مرتبہ اللہ اکبر یہ کہہ لیا اور بعد میں دس دس کے الفاظ ہیں بعد میں دوسری حضرت فاطمہ رضا کو جو تلقین فرمائی اس میں تینتیس ہوتے ہیں تینتیس کی رسمی فاطمی جو جاتی ہے تو اس کے انسان مگر وہاں پر اس روایت میں دس مرتبہ جہاں تک تو دس دس مرتبہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ رایا اللہ اکبر کہہ لو تو وہی سلام جو تمہارا جو تمہیں جو ان کو مل رہا ہے صدقہ وقفہ کرنے کا وہ سب تمہیں بھی مل جائے گا یہ تو ان سے فرمایا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرما دیا پروادیا کیسے سامنے جائے اگر یہی کام مالدار نے شروع کر دیا پھر مالدار لوگوں نے یہی کام شروع کر دیا کہ ہر نماز کے بعد انہوں نے بھی دس دس مرتبہ کرنا شروع کر دیا تو پھر ان کا جو اسٹار تھا وہ تو سبھی تھا پھر انہوں نے وہ بھی سمیٹ لیا اور آگے بھی بڑھ گیا تو جواب اس کا یہ ہے اس اسدا کے در حقیقت بدلانا نبی یا کریم وسلم کو یہ عمل تو آپ نے تلقین فرما دیا کہ یہ عمل بڑا عجر و ثواب کا ہے اور ایک عمل ہے اور اس کے ذریعے تعالیٰ بڑے عجر و ثواب سے دے لیکن حقیقت جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب ان کو حسرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم بھی وہی کام کریں جو مالدار کرتے اور اس کی اس کا شوق ہو رہا ہے اس کی ہرس ہو رہی ہے تو اللہ تبارک بتانا اس ہرس کی برکت سے ان کو وہ چیز عطا فرما گا وہ چیز عطا فرما دے جس کی ہرس کر رہے کہ چاہے اگرچہ تڑکا نہیں کیا مگر کرنے کا سواب خیرات نہیں کی مگر خیرات کا سواب اور اللہ کے راستے میں پیسے خرچ نہیں کیے مگر خرچ کرنے کا سواب یہ مل رہا ہے اس حسرت کی وجہ سے اس پر ایک اضافی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیا کہ یہ عمل تو ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے کیونکہ ابھی تک ان کو اس کا پتا نہیں تو اس سے اس سے بھی آگے بڑھ جاؤ اگر بند کرو وہ بھی شروع کر دیں تو بھی یہ پیچھے نہیں رہیں گے اور کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکے گا اس واسطے کے ہرس ہے شوق ہے حسرت ہے ارادہ بھی ہے کہ اگر ان جیسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تبارہ بارہ وہ جیتے اللہ تو انسان کا جو یہ ہرس اور ارادہ ہے اور نہ کر سکنے کی حسرت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس اس کے کی برکت سے انسان کو پہنچا دیتے ہیں اس لیے فرمایا کہ جب کوئی نیک عمل سنو اور دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ ہمارے بس کا نہیں نظر آ رہا تو اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو تو اللہ تبارک بتانا یا تو وہی کام کرنے کی توفیق دے دیں گے ورنہ اس کا اجر و دیں گے تو بتائیے یہ کیسا نسخہ نسخہ کیمیا آیا کہ نہیں کہ جب بھی کوئی نیک عمل سنے انسان اس کی حرص کرے اللہ سے مانگے انشاءاللہ ملے اللہ تعالیٰ کی رابطہ تو ایک تو یہ ارشاد کا ایک حدیث کا ایک حصہ تو یہ ہے جس میں نیک عمل کی حرص کی تلقین فرمائی جاتی اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا تک لو اندیم فَعَلْتُ کانا کدا وغیرہ کہ اگر کبھی تمہیں دنیاوی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچ جائے اور کون ہے جسے نہیں پہنچتی کوئی ہے دنیا میں ایسا جس کو تکلیف نہ پہنچتی ہو ہر ایک کو پہنچتی تو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا اگر یوں کر لیتا تو یہ تکلیف نہ پہنچتی اگر کھلا کام کرتا تو یہ نہ ہوتا کھلا کھلا جگہ پر چلا جاتا کھلا ڈاکٹر کا علاج کر لیتا تو یہ بیماری نہ ہوتی یا فلاں حدیث کو موت نہ آتی وغیرہ وغیرہ یہ جو اگر مگر انسان شروع کر دیتا ہے کہ اگر ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا فرمایا کہ تکلیف پہنچنے کے بعد یہ نہ کہ بلکہ کیا کہا کوئی قدر اللہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یوں ہی تھی اللہ کے بارے مطالعہ کی وصیت یہی تھی ایسا ہی ہونا ہونا تھا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا یہ کہو باقی یہ کہ فلاں فلا کام اگر کر لیتا تو یہ ہو جاتا فلا کام کر لیتا تو یہ ہو جاتا وہ کسی کا کوئی جہاں ہو گئی اور وہ کہتا کہ جی افسوس ہے کہ فلا ڈاکٹر کا علاج نہ کیا وہ کر لیتے تو یہ بات نہ ہوتی جی کسی کا چوری ہو گئی کیا اگر یوں اس کی کر لیتے حفاظت تو چوری نہ ہوتی کسی کا ڈاکہ پڑ گیا یہ نہ ہوتا تو ڈاکہ نہ پڑتا یہ نہ ہوتا تو یہ فلاں کام کر لیتے تو ہر نہ پیش آتا یہ ہر چیز بنتا ہو بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی فائن نہ لو تب کہو عمل شیطان کیا عجیب اللہ چاہیے اس لیے یہ فرمایا کہ یہ جو اگر ہے کہ اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا یہ لو یعنی اگر کا لو یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے عجیب و غریب تعلیم ہے یہ عجیب علم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور بلحمد ہے اس کا ہمارے دلوں میں استعداد پیدا فرما دے تو یقین رکھے اس دنیا میں سکون کا عافیت کا اطمینان کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس کائنات میں جس کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ناگوار واقعہ نہ پیش آیا ہو نہ پیش آتا ہو کوئی تکلیف کوئی صدمہ کوئی غم کوئی دکھ یہ انسان اس سے کوئی انسان اس سے خالی نہیں پہلے کہ یہ ایسا عالم ہے ہی ایسا کہ اس میں خوشی بھی خالص نہیں غم بھی خالص نہیں لہٰذا دکھ تو آئے گا تکلیف تو ہوگی رنج تو پیش آئے گا اگر یہ چاہو ساری دنیا کے دولت خرچ کر کے کہ کبھی کوئی رنج نہ آئے کبھی کوئی سدوا نہ ہو کبھی کوئی تکلیف نہ پیش آئے کبھی نہیں ہو سکتا ارے تو ہماری تمہاری کو کیا حقیقت ہے ہم بھی آئے وہ ساتھ جو اللہ کے لاڈ لے اللہ تمہارے کو تعالیٰ کے لاڈ لے لاڈلی مخلوق اس کے ساتھ آئے ہیں سروا پیش ایسے ایسے آئے ہیں کہ فرما دیا کہ اشد درنا کے بلان سب سے زیادہ تکلیفیں اس دنیا میں امبی علیہ السلام کو پیش آتی ہیں پھر جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے امبی علیہ السلام سے اتنی ہی تکلیفیں اس کو پیش آتی ہیں تو سجمے اور تکلیفیں تو پیش آئیں گی آنی ہے سارے دنیا کے زمین آسمان سے گلابے ملا لو سارے وسائل خرچ کر لو سارے انتظامات کر لو لیکن پیش آئے گی تکلیف سے نجات نہیں مل سکتی یہ تو طے ہے اب ہوتا کیا ہے یہ بات بڑی سمجھ میں کی ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم آپ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی سدما پیش آیا تکلیف پیش آئی تو رنج تو ہوتا ہی ہے چلو رنج میں گزارے سے سیدھا سدما بھی ہوا تکلیف بھی ہوئی کوئی بات نہیں لیکن آگے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے یہ کیوں ہو گیا اور اگر فلاں کام کر لیتے تو یہ نہ ہوتا یہ فلاں وجہ سے ہو گیا فلاں سبب سے ہو گیا اگر یہ کام کر لیتے تو نہ ہوتا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ حسرت بڑھتی ہے وہ غم جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے یہ ہائے افسوس یہ رہ گیا یہ کام تو اس حسرت میں اضافہ اور تکلیف بڑھتی ہے اور صدمہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ بعض خان اللہ تبارک مطالعہ سے شکوا پیدا ہو جاتا ہے اللہ بتائے اللہ بتائے شکوا پیدا ہو جاتا ہے جو میری میری مقدس برادری شاہی مدیبت اللہ میرے ہی حصے میں آئے میرے ہی نصیب میں آئے گی یہ ساری تو شکوا پر انسان شکوے میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ بچائے اللہ بچائے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری مصیبتیں وبال بن جاتی دنیا میں تو خرابی ہوئی تھی تکلیف اٹھائی تھی آخرت کے اندر بھی یہ تکلیف بجائے اجر کا سبب بننے کے الٹا گنا کا سبب بن رہی ہے اس بغیر اللہ بچائے اس میں آپ کو جائے بڑھتا جائے اللہ بچائے ایمان کا خطرہ ہو جائے اللہ تعالیٰ حفاظت تو نبی فرما رہے ہیں کہ راستہ آپ یہ حاصل کرنے کا سوائے اس کے کچھ نہیں اور یہی واقعہ بھی ہے کہ یوں سمجھو کہ جو کچھ ہوا اللہ دل دلال کی مشیت سے ہوا تصرف اللہ تعالیٰ کے تصرف سے ہوا اور میں کیا جانوں حکمت کو اور مسئلہ کو میں کیا جانوں کہ کس چیز میں حکمت اور مسئلہ تھی وہ جاننے والے ہیں ان کے سو کے قبضے قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے وہی حکمتیں پہچانتے ہیں وہی مسئلہ جانتے ہیں ایک کیڑا وہ کیا پہچانے گا اس کائنات کی مسئلہ اور حکمتوں کو کیا چیز مسلات کے مطابق تھی کیا چیز مسلات کے خلاف تھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے بے شک ہو رہی ہے اور اللہ نے سپنا کرنے کی بھی اجازت دی رونے کی بھی دی روئے بھی تو کوئی بدایا تھا نہیں اللہ نے رونا بھی پتا رونا بھی پتا یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے کہ رونا جو ہے کسی مصیبت کے موقع پہ ناجائز ہے یا بری بات ہے کچھ بری بات نہیں اللہ تمہارے مطالعہ کو رونا میں بچا اور بست پہ دل میں شکوا نہ ہو بس دل میں تکلیف ہو رہی ہے تکلیف رو رہا ہے تو رونے میں کچھ سوا ملتا ہے والوں کا ایک بزرگ آپ نے لکھا ہے کہ ایک ساتھ گزرے دیکھا تو بڑے بزرگ آدمی اللہ والے صاحب کشو کرانا اور جناب بڑے مریدوں کا حلقہ یہ وہ ایک ساتھ گئے مکہ جگہ بیٹھے رو رہے تو پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے خیر تو ہے پر میں بھوک لے رہے بھوک لے رہے تو کس جانے والے نے کہا کہ آپ بھوک لے رہے تو پھر آپ بچے ہیں جو بچے رویا کرتے ہیں بھوک کرتے آپ اتنے بڑے ہوتے ہیں اور بھوک کی رو رہے تو وہ کہہ رہے تجھے کیا پتا تم کیا جانا کیا پتا میرے رونا ہی دیکھنا مقصود ہو وہ جو مجھے بھوکا رکھ رہے ہیں تو شاید ان کا مقصد یہی ہو کہ میں رو تو اسے رونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوقات رونا بھی پسند رونا کوئی صبر کے منافی نہیں توقری کے منافی نہیں لیکن رونے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ یقین ہو کہ میں تو اپنے مجھے تو اپنی ذات کی پتا ہے اس ذات کے اندر مجھے تکلیف پہنچ رہی اسے رونا لیکن فیصلہ وہی ہے جو انہوں نے کر دیا فیصلہ انہیں کا ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ وسیعت کے مطابق مسلحت کے مطابق وسیعت انہیں کی ہے اور فیصلہ انہیں کا ہے میں اس فیصلے کے اوپر بھی رات اصل بڑھا دوں یہ ہے یہ ہے جس کو کہتے ہیں جس کو تفویض کہتے ہیں آزاد تفویض جو اپنا معاملہ اللہ کے ضرورت کر تفویض کے معنی سب کر دینا اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا یا اللہ مجھے نظر میں یوں آ رہا ہے تو میں اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن فیصلہ آپ ہی کا ہے جو آپ نے فیصلہ فرما دیا جو بھی بڑھا جب انسان اس بات کا ایمان اور ایمان دل میں پیدا کر لے کائنات کا کوئی پتہ کوئی ذرا ان کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر رہا جو کچھ ہو رہا ہے انہی کی مشیت سے ہو رہا ہے تو اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے تو یہ جو ہم لوگوں کو غم صدمے کے موقع پر ناقابل برداشت ہونے لگتا ہے پریشانی بہت ہوتی ہے دن رات اسی بکھم میں مبتلا ہے ہیں دن رات اسی گھن کی طرح وہ پریشانی لگی ہوئی ہے یہ سب اس وجہ سے کہ یہ سب کام یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کرتا ہوں تو میں فلاں کام بھی فلاں کام کر لیتا یہ ہو جاتا ارے جو کچھ ہو رہا ہے تو بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی مشیت سے کر رہا ہے پوری کے تقدیر سے کر رہا ہے تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے حکمت اور مسلح کے مطابق ہے اور اس پر راضی ہے اس کے سوا اطمینان کا صبر کا سکون کا کوئی راستہ نہیں یاد رکھ ایک کافر کا بھی عزیز مر گیا اور ایک مسلمان کا بھی مر گیا کافر کا عزیز مر گیا اور فرض کرو کسی ڈاکٹر کی غلطی سے مر گیا ڈاکٹر نے علاج غلط کر دیا اس سے مر گیا تو کافر کے پاس صبر کا کوئی راستہ نہیں اس واسطے کہ وہ یہ سوچے گا کہ وہ ہو یہ ڈاکٹر نے مار دیا اور اس ڈاکٹر سے غلطی ہو گئی اگر یہ ٹھیک طریقے سے علاج کرتا تو نہ مانتا تسلی کا بول راستہ ہے اور ایک مومن جو راستے راستہ یہ ہے کہ بے شک ظاہری سبب میں اس ڈاکٹر کی غلطی سبب بن گئی اس کی موت کا اس لیے مر گیا ورنہ حقیقت میں تو بات یہ ہے کہ اس کا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصیت سے ہوا وہ چاہتے تھے کہ ضرورت مرے تو ان کی وسیعت سے مرا اگر یہ ڈاکٹر غلطی نہ کرتا صحیح دوا دیتا صحیح دوا بھی الٹی پا جاتا اس ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا کسی اور کے پاس جاتا وہ بھی غلطی کر دیتا جو بھی کچھ کر لیتا ہوتا وہی جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا اس واسطے فیصلہ انہیں کا ہے اور یہ وقت سیدھا سیدھی ساری بات یہ ہے کہ وقت آ چکا تھا اس کا اس کے دن گنے جا چکے تھے اس کے سانس گنے ہوئے تھے جس دن پیدا ہوا تھا پیدا ہونے سے بھی پہلے ابھی اس میں آتا ہے کہ جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چار چار مہینے کے بعد اس کی سب کچھ ہسٹری لکھ دی جاتی ہے کتنے دن اندر آئے گا اس نے سانس لے گا اس سے آگے نہیں لے سکے تو یہ سب اللہ کی بشیت میں تھا اسی کی تقدیر سے ہوا تسلی کا راستہ نکلتا ہے اطمینان کا راستہ نکلتا ہے تو جتنے ناگوار امور پیش آئے جو غیر سے تو ان کے اوپر یہ سمجھو کہ اللہ تبارک کے مطالعہ نے جیسا چاہا کیا مجھے کیا پتا اس کی حکمت اور مسئلہ وہی جانتے ہیں بے شک مجھے تکلیف ہو رہی ہے تکلیف کے اظہار کی مجھے اجازت ہے ہو رہا ہے اس غم کے اظہار کی بھی اجازت ہے اور اس تکلیف اور غم کو دور کرنے کے لیے جو جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے کی بھی اجازت تبدیل کرنے کی بھی اجازت لیکن جو کچھ کیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی بڑھ اس کے سوا کوئی راستہ سکون کا ہے نہیں یاد رکھے کبھی نہیں مل سکتا سکون سوائے اس ایک تصور بول کے تفویض کرے انسان اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی آپ کر یہ تفویض یعنی اللہ تبارک مطالعہ کے حوالے کر دینا اللہ تبارک مطالعہ کی تقدیر پر راضی رہنا جو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے وہ برحق ہے اس بات کا ایمان رکھنا یہ واقعہ پیش آنے کے بعد تو ہے یہ جب واقعہ پیش آ گیا تو اس کے بعد تو رہیے گا لیکن جب دعا مانگ رہے ہو یا اللہ یہ کام کر دیجیے یا اللہ یہ کام کر دیجیے اس وقت بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے جو کام ہوں اور اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے امید رکھ کر مانگ رہا ہوں کہ وہ دیں گے لیکن اگر بل فرض نہ دیا تو فیصلہ ہونے کا صحیح ہے تو بھی فیصلہ انہیں کا صحیح ہے تو دعا مانگتے وقت بھی انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر میری مسئلہ کے مطابق ہوگی دیں گے نہیں ہوگی نہیں دیں گے اگر نہ ملی تو شکوا کوئی نہیں مجھے اس کو وہ اللہ کے بعد بتا رہا زیادہ بہتر جانتے ہیں کون کون سی چیز بہتر ہے کون سی چیز بہتر نہیں بچہ ماں بچہ تڑپ رہا ہے ماں باپ کے سامنے چھری دے دو پستول دے دو لیکن نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے اس واسطے کہ جانتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں پستول آ گیا تو پورا جانے اپنے جان کا جان لے لے گا جو اپنا کیا آشر بنائے گا اس واسطے نہیں دیتے اس کی بجائے لا کے ٹاپی دے دی یہ لے لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا علم کہاں اور ہمارا علم کہاں ایک بچے کو جتنی سمجھ ہے ہمیں اللہ کے مقابلے میں اتنی بھی سمجھ رہے تو جب ماں باپ کا یہ فیل کہ ریوالور نہیں دیا اور کاپی دے دی تو اللہ ان کا یہ فیل مبنی پر حکمت ہے تو اللہ جل جلالہ اگر ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں ان سے جو فلاں چیز دے دیجیے فلاں چیز دے دیجیے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو اگر دے دی اپنا کام تمام کر لیں تو وہ اگر نہ دیں کوئی اور چیز دے دیں اس سے زیادہ نہ اگر چیز دے دیں تو یہ ان کا ان کی حکمت کا تقاضا ہے جب مانگ رہے ہو اس وقت بھی دل میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اگر مسئلہ آپ کے مطابق ہوگی تو ملے گی نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی اگر نہ بھی ملی تو مجھے میں راضی سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے خوب سمجھ لیجیے سب کے ہوتا ہے کوئی خالی نہیں ہے کہ جی فلاں کام کو مانگتے مانگتے مانگتے مانگتے اتنے دن ہو گئے اور ملتا تو ہے فلاں چیز کی دعا مانگ رہے ہیں اتنے دن سے لیکن نہیں مل رہی تو اس کے نتیجے میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک خرابی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ خیال کر کے بھائی بہت مانگ لیا بہت مانگ لیا اب ملتا تو ہے نہیں چلو چھوڑو دعا کرنا چھوڑو تو یہ دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اچھی سارے آرام سے مانگ رہے ہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی تو دعا کرنی چھوڑ اور دوسرے بال آتا ہے شکوا پیدا ہو جاتا ہے اللہ میاں میں اتنے دن سے مانگ رہا ہوں آپ دیتے ہی تو شکوا پیدا ہونا بھی غلط جیسا میں نے آج کیا تمہیں کیا پتا تمہارے حکمت مسلم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے شکوا پیدا ہونا بھی غلط اور دعا کو چھوڑنا بھی غلط دعا کو چھوڑنا بھی غلط صاحب مل تو رہی نہیں تو اب کیا مانگے یہ دعا چھوڑنا بھی غلط کیوں اس واسطے کہ کیا پتا کہ اب تک تو تمہاری مسلحات کے مطابق نہیں ہو اور آگے مانگو تو مسلحات کے مطابق ہو لگا دے دے تو اس واسطے دعا چھوڑے نہیں سال سال مانگ رہا ہے نہیں ملی پھر بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی جب مسئلہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ تو اس بات نہ دعا مانگنی چھوڑنی چاہیے اور نہ نہ شکوا پیدا ہونا چاہیے نہ امیدی اور مایوسی پیدا بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بحث کرم ہے اس کا جو ہماری بے ادبیوں گستاخیوں کے باوجود ہمیں دے رہے ہیں ہماری گستاخیاں کچھ کم ہیں بے ادبیاں کچھ کم ہیں لیکن دے رہے ہیں جس طرح دے رہے ہیں اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہے ہیں جو ان کا انکار کر رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں تو تم تو پھر بھی مومن ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو تو کیا تم مانگو گے تو تمہاری مسئلہ کی چیز نہیں دیں گے دیں گے ضرور دیں گے ان شاء اللہ ضرور دیں گے ہاں وقت بعد اوقات آگے پیچھے ہو جاتا ہے تم نے ایک منصوبہ بنا لیا کہ پڑھائی وقت ملنی چاہیے اب اس وقت پہ نہیں ملی تو شکوا پیدا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے تنگ دل ہو رہا ہے اور دعا مانگنے چھوڑ رہا ہوں یہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امید ہے اگرچہ قرآن شریف نے فرمایا کیا اچھا ارشاد ہے کہ هو الذي ينزل عليكم الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ایسے ہی جی۔ هو الذي ينزل عليكم الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دب ہو کر بارش بیچتا ہے بارش بیچتا ہےمباد جب سے لوگ نامید ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی بیچتا ہے اور ویت شروع ر اپنے رحمت کو پھیلا دیتا ہے اس کا ایک معنی تو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آدمی بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے تو بالکل اس وقت میں بارش آتی ہے تو زیادہ رحمت کی چیز ہوتی ہے لیکن حضرت فرماتے ہیں حضرت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہے نشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نا امیدی کے بعد بھی دیتے ہیں کیا مانا کہ نا امید ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ دیا نہ جاتا کیونکہ اگر کوئی بادشاہ کے پاس جائے کسی بادشاہ کے پاس کوئی چیز مانگے کہ جی فلاں چیز دے دیجیے اس نے ایک مرتبہ مانگی نہیں دی دوسری مرتبہ دی نہیں دی آپ کو درخواست میں کہہ دیا کہ آپ تو دیتے ہی نہیں لہٰذا آئندہ نہیں مانگنے کا یہ کہہ دیا تو اگر یہ کہہ دیا تو وہ بادشاہ خوش ہوگا ناراض ہوگا اور آئندہ کبھی اگر دینے کا ارادہ بھی ہوگا تو آئندہ نہیں دے گا تو یہ بالکل تو میرے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں دیتا ہی نہیں لہذا اب آئندہ کبھی نہیں دے گا تو نا امیدی اور یاس اگر اختیار کر لیا کوئی دنیا کے بادشاہ کے سامنے کہ نہیں میں تو آپ سے نا امید ہوں آپ کا دینے والے ہیں نہیں اگر یہ کسی کسی کہتے دیتا بھی ہوگا تو روک لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے اتنا مانگا نہیں دیا اس کو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو زندگی بھر کبھی نہ دیتا لیکن اس کے باوجود کہ وہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارے نامیدی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے باوجود جنرب علیہ گائی سب بادی ماں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں رحمت تو یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارے بے ادبیوں کے باوجود گستاخیوں کے باوجود وہ عطا فرماتے کبھی یہ دعا کے اندر یہ خیال نہ کرے کہ صاحب دن سے دعا مانگ رہا ہوں لہذا وہ قبول نہیں ہوتی لہذا چھوڑو مانگتے رہو مسلسل مانگتے رہو تو یقینا انشاءاللہ جس وقت مسئلہ ہوگی ملے گی اور اگر مسئلہ نہیں ہوگی اس سے اچھے حالات درجے بہتر کوئی چیز مل جائے گی اللہ کے رام یہ ہے تفریح تو تفویض پہلے بھی واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی جب دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میں اچھا ہو جاؤں مجھے صحت مل جائے میری یہ پریشانی دور ہو جائے اس وقت دعا کے وقت میں بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ مانگ تو رہا ہوں لیکن یا اللہ فیصلہ آپ ہی کا بڑا ہے آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ جو کچھ فیصلہ فرمائیں گے ہر اسی میں اور جب پیش آ جائے کوئی واقعہ خلاف طبیعت ناگوار تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے حوالے کرے کہ بھائی اللہ کے کا فیصلہ یوں تھا اللہ کی مشیت یوں تھی وہی بہتر جانتے ہیں تم کیا جانو اس کائنات کے نظام بعض اوقات اللہ تبارک مطالعہ اپنے پیاروں کو تکلیفیں دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو دی جا رہی ہیں آروں سے چیر دیا گیا انبیاء علیہ السلام کو آروں سے چیر دیا گیا اور کیا کیا مصیبتیں ان کو نازل کی گئی اور گفار دن رہے ہیں دنیا کے اندر تو اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ یہ وسیع جاری ہے بس ان کی حکمت کا نظام جاری ہے فرمایا کہ ماں ماں پرورے دشمن و مانی کشیم دوست ماں پرورے دشمن و مانی کشیم دوست کسرا چراؤ چگنا رسدر در ماں ہم بالا دشمن کو پالتے ہیں دشمن کو پالتے ہیں اس کو ایش دے رکھے ہیں آرام دے رکھے ہیں مزے اڑا رہا ہے دشمن ہمارا اس کو مزے اڑا مزے اڑانے دے رہے ہیں ماں ماں دشمن اور بھی دوست اور دوست جو ہے ہمارا اس کو مار رہے ہیں آروں سے چیرا جا رہا ہے زکری آ رہے سالو سلام کو دیکھو آرے سے چیر دیا ہمارے پیاروں کو اپنے چر چروا دیا اور پتھر مروا رہے ہیں نو علیہ و السلام کو ساڑھے نو سو سال تک نو سو سال تبلیغ کر رہے ہیں اور جواب میں پتھر پڑ رہے ہیں یہ ہمارا پیارا اس کو پتھر پڑ رہا ہے اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو دیکھ لو کہ کیسا ہے اور کتنا ہے اور قانون ہے اور قرآن ہے کہ جناب دنیا کی ساری دولتیں ان کو میسر ہے تو یہ ہماری حکمت کا نظام چل رہا ہے اس کائنات کے اندر ماں پر وریم دشمن مامی دوست کسرا چڑھا اور نہ رکھ در ہم نے جو کچھ فیصلہ کر دیا اس میں کسی کو چون چرا کے مجال نہیں تمہاری یہ چھوٹی سی عقل اتنی سی عقل جو اپنے ذات کے ارد گرد سے باہر سوچ نہیں سکتی وہ اس کائنات کے مسلاتوں کا کیا احاطہ کرے گی کیسے سمجھے گی کیا مسئلہ ہے اس کائنات کے اندر لہذا اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہماری حکمت سے پہنچ رہی ہے ہماری مسئلہ پہنچ رہی ہے تمہیں کیا بتا اور ہاں بتا اگر اگر ایمان ہے اور فکر صحیح ہے تو اس مسئلہ کا کچھ پتا چلے گا اس وقت جب یہ آنکھیں بند ہو جب اللہ تبارک بتا رہا کہ حضور پہنچو تو سب فرمایا نے کہ جب صبر کرنے والوں کو تکلیف پر صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک مطالعہ جنت میں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے تو وہ تمنا کیا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا کے اندر آریوں سے چیر دیا جاتا کاش ہمارے جسم سے کھانے ادھیڑ دی جاتی تو ہمیں یہ تکلیف پہنچتی تو آج اس کا آج اس کے صبر کا اجر ہمیں ملتا یہ تمنا کریں گے اللہ تبارک مطالعہ کیا پہنچنے نہیں ہوگا اسی کے پتا لگے گا کہ کیا نعمت مل رہی ہے یہاں تو کچھ پتا تو اگر ایمان ہے اللہ تبارک مطالعہ کی حکمت پر اس کی قدرت پر تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ تفویض کرے نہ کرو تفویض چلو نہ کرو شکوا کرو اللہ میں نے بڑا ماد اللہ ماد اللہ اللہ میں نے بڑا برا کیا اللہ یہ سوچ لو اللہ میں نے یہ جو میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں جن مشکلات کا شکار ہوں یہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ماد معذ اللہ سوچ لو کچھ کمی ہوئی تکلیف میں اس جاتی کو کا کہہ کر کوئی تکلیف میں کمی ہوئی کوئی پریشانی ختم ہوئی کوئی دکھ کم ہوا دکھ تو جوں کا آداب الگ آخرت کا وبا الگ اور اللہ بچائے ایمان کے سل ہونے کا اندیش اور یہ کہہ دو کہ جی جو کچھ پہنچا وہ اللہ کے حکم سے پہنچا اس کی حکمت سے پہنچا فیصلہ اسی کا ہے میں نہیں جانتا کس میں مسئلہ کس میں حکمت ہے یہ کہہ دیا تو یہ ساری مصیبت تمہارے لیے ایک سرمایہ آخرت بن گئی آخرت کا سرمایہ بن گئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو اجر دیں گے ان نماز حساب آج بھی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے کیا اجر ملنے والا اس لیے فرمایا جیسے دو جملے ہیں لیکن ساری کائنات ہے اس میں فرما دیا کہ کا اگر کوئی تکلیف پہنچے فلا تکل یہ نہ کہو لو انی فالتو کا نہ کرا وہ ایسا ہو جاتا تو یوں ہو جاتا ولا کے کل قدر اللہ یہ کہو کہ اللہ کے تقدیر سے ہو رہا ہے اسی کا تصرف ہے وہ تصرف فرما رہے ہیں اس کے اوپر وما شاہ افغان اور جو چاہے ہاں جو اللہ تعالیٰ کرے تو اس کو کون لا یا سلام یہ پہلو کا ہوں یہ جو چاہے وہ کرے کوئی اسے سوال نہیں کر سکتا بین اللہ تخت عمل شیفا حسیب عمر صدر مانا خانو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بات میں فرمایا اور ان اللہ والوں کی ہر بات سبق سب ہوتی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دل میں یہ سوچا مجھ سے ایک کچھ پیسے میرے کہیں کھو گئے گئے ضائع ہو کچھ پیسے کچھ روپیہ ضائع ہو اور ہوا میری اپنی غفلت یعنی کوئی کوتا عبادت میں جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ مجھے بہت صدمہ ہوا اور حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس بات کا تو کئی مرتبہ جائزہ لے چکا کہ دل میں مال کی محبت نہیں ہے اس واسطے کہ کبھی کوئی کوئی مال حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہی نہیں ساری عمر کہ کھلا کام اس لیے کر لوں تاکہ کچھ پیسے مل جائے ایسا کام تو ساری عمر نے کیا تو اس لیے الحمدللہ یہ تو دائر میں تھا کہ مال کی محبت نہیں اسی طرح اگر غیر اختیاری طور پر کچھ پیسے ضائع ہو جائیں کھو جائیں نکل جائیں چوری ہو گئے پر جماعت کی تھی مگر چور لے گیا لیکن حفاظت کے بغیر کھو گئے تو میں نے دیکھا کہ اس کا بھی مجھے زیادہ صدمہ نہیں ہوتا معمولی صدمہ تو ہوتا ہے لیکن زیادہ اس لیے نہیں ہوتا کہ غیر اختیاری معاملہ ہے ہو گیا لیکن جو پیسہ آپ نے ہی سے گیا یہ خیال ہوا کہ بھائی اگر اس طرح حفاظت کرتے تو یہ نہ جانا چاہیے تھا ہماری کوتاہی ہوئی الماری کھلی چھوڑ دی چھوڑ دیا بے جگہ رکھ دیے اس کی وجہ سے ضائع گئے تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہم نے ہماری طرف سے زیادتی ہوئی اور اصل میں ان اللہ والوں کو افسوس پیسے کا زیادہ نہیں ہوتا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کی دیوی نعمت تھی اس نعمت کا صحیح کی صحیح حفاظت نہیں کی تو کہیں ان پر پکڑنا ہو جائے اصل افسوس تو یہ یہ ہوتا ہے لیکن اس حضرت نے یوں تعبیر فرمایا کہ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے توتا ہی کی اپنی عبادت میں صحیح طریقے سے عبادت نہیں کی اسے بہت افسوس بہت سرما ہوا جب دیکھا بہت ہی سرما آ رہا ہے بار بار بار بار خیال دل سے اترتا ہی نہیں ہے ہر وقت دل میں خیال آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے کسی پچھلے واقعے کا اتنا سرما لینا اتنا اثر لینا کہ ہر وقت دل و دماغ تک چھا جائے اور کسی وقت اترے نہیں یہ تو بہت غلط بات تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرے اندر اتنا ہے جو پچھلا واقعہ آ جائے صدمہ تو کرنا چاہیے لیکن صدمہ بھی حدود میں ہونا چاہیے پیسہ زیادہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی نفس کی بات ہے تو میں نے اس کا علاج کیا علاج دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ ارے بھائی کیوں صدمہ کر رہے ہو پیسے ہونے کا تو پیسے کس اگر گم ہو جاتے طور پر تو اتنا کا نہ ہوتا تو جو افسوس ہو رہا ہے یہ کہ مجھ سے یہ ہی کیوں ہوئی کہ یہ پیسے کھو گئے ہی کیوں کی میں نے اس وقت صدمہ ہو رہا ہے تو بھائی یہ کوٹائی جو تم نے کی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے کی اللہ تعالیٰ کا تصرف تھا سزاروں میں ہاتھ ہے اللہ تبارے کو کہ یہ کوتاہی بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی تو اب جو ہو گئی ہو گئی اب توبہ کر لی اب وہ غلطی دوبارہ سبق مل گیا آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے اور اس واقعہ جو پچھلا قصہ ہے اب اس کے اوپر اتنا زیادہ صدمہ نہیں کرنا چاہیے جس وقت یہ دل میں آئی بات کہ یہ جو کوٹائی ہوئی یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوئی تو الحمدللہ فرماتے ہیں ایسا دل میں ٹھنڈک پڑ گئی جیسے کسی نے برف رکھ دیا اللہ تبارک بتا تعالیٰ کے سب سے ہو رہا ہے تو اس لیے کوئی بھی واقعہ صدمے کا ہو اس کو صدمہ تو کرو لیکن صدمہ حد سے تجاوز نہ ہو کہ دن رات اسی میں کھوئے ہوئے ہیں یہ جب خیال آئے جان سنبھالنے لگے بھائی اللہ میاں کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے کر اللہ تعالیٰ جان بس یہ سب اللہ کے سپور دم بتو پایا تو دانی حساب و بیچ رہا میں نہیں جانتا کہ کیا تو اس کے سوا کوئی راستہ آفیت اور سکون اطمینان کا اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما اپنے ذات کے اوپر تصویر اپنے ذات کے اوپر توقع اور بھروسہ اور اس کی حکمت اور قدرت پر ایمان اگلی حدیث ہے عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى انه قال یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے جیسا پہلے سکوں حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کی نقل فرما اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو قرآن مجید میں موجود ہے وہ تو لفظ اور مانن وہی ہے اور ایک کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ پہنچایا اس کے الفاظ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہوں مانا اللہ تعالیٰ کی طرف تو یہ بھی حدیث حریص نبیت علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا یا عبادی اے میرے بندوں یہ خطاب ہو رہا ہے ساری عالم انسانیت تمام بندوں میرے بندوں حرم تو ظلم حلانا میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا کیا مانا قدرت تو ہے اللہ تعالیٰ کو ظلم کر کی قدرت کا جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت چیز خارج نہیں لیکن میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں کسی بھی اپنے بندے پر ادنا ظلم نہیں کروں گا بھگوان حبیث میں اپنے بندے کو ظلم کرنے والا نہیں تو میں اپنے اوپر حرام کر لیا ظلم کو حالانکہ مجھے قدرت بھی تھی اور اگر کرتا تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں تھا کسی کے سامنے مجھے جواب دہی بھی نہیں کرنی تھی اس کے باوجود میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا کہ میں کسی اپنے بندے کے ساتھ کسی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کروں تو ہوں بینا اور جس طرح آپ نے اوپر آرام کیا تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے اس کو بھی حرام کر دیا فلاں لہذا ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو پہلے جو بات فرمائی کہ میں نے حرام کر لیا ظلم کو ایک تو اشارہ اس بات کی طرف کہ بندے کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کے اخلاق اختیار کریں اپنے مالک کے اپنے خالق کے اللہ اخلاق اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے تو تم بھی اپنے ہم جنسوں پر راہ کرو اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرو یہ حکم دیا گیا اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ کسی بندے پر ظلم نہ کیا جائے اور دوسرا یہ کہ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ میں نے باوجود قدرت کے جو قدرت تھی ظلم کرنے کی اور کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے جواب طلب کرے پھر بھی میں ظلم نہیں کرتا تو اے بندو تمہیں تمہیں تو اور زیادہ ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ تمہیں میرے پاس جواب دینا ہے آ تو لہٰذا ظلم نہ ظلم سے بچ ایک تو یہ بات دوسرا یا عبادی کلکم کم بال من تھا یاد رکھو میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر وہ شخص جس کو میں ہدایت ہوں ہدایت ضلالت میرے قبضے میں تو اے ہم مجھ سے یہ اگر میرے الگ کروں کوئی شخص چاہے کہ میں ہدایت حاصل کر لوں نہیں کر سکتا تو ہدایت میرے قبضے میں ضلالت میرے قبضے میں تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت ہوں پختہ مجھ سے ہدایت مانگو یعنی جو دعا مانگتے ہو اس دعا کے اندر ہدایت بھی مانگو کہ یا اللہ مجھے ہدایت دی جاتی ذرا کسی واسطے جو دعا تلقین فرمائی گئی سارے پرانے کریم کے خلاصے کے طور پر سورہ فاتحہ میں وہ کیا ہے دن سراط اللہ ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا سارے قرآن کریم کا کھلا اور پہلے ہی سکھا دی اللہ میاں نے قرآن کھولتے ہی کھیلتے پہلے جو چیز سکھائی وہ یہ کا کا نام دن سب سے چیزیں سکھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو مانگتے رہو کسی وقت چھوڑو یہ اللہ مجھے ہدایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر وقت نمازوں کے اندر تو پڑھتے نہیں اتنا سارے مستقیم عام دعاؤں کے اندر بھی آپ یہ دیا ماسورا میں یہ بات داخل کی اللہ مہدنی مسدد اللہ مہدنی مسدد اے اللہ مجھے ہدایت ادا فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے سدد اور میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے ان کا معمول تھا ساری عمر کہ جب کبھی کوئی کشمکش کا کشمکش پیش آتی ہر انسان کو پیش آتی ہے کہ یہ کروں یا نہ کروں یہ کام کروں یا نہ کروں تو جب بھی کشمکش پیش آتی تو ایک لمحے کے لیے فوراً دلی دل میں یہ دعا پڑے لیتے اللہ مہدنی وسط اور اللہ وقت کیا اللہ مجھے ہدایت دے دیجیے یہ جو میرے سامنے کشمکش پیدا پیش آ رہی ہے مجھے نہیں پتا کون سی چیز بہتر ہوگی اے اللہ مجھے ہدایت دے دیجیے جو جو آپ کے نزدیک بہتر ہو یا اللہ وہ راستہ اختیار کر دو تو یہ بڑی عجیب غریب بات جب بھی کشمکش کوئی پیش آئے جب بھی کوئی مرحلہ پیش آئے یہ خیال پیدا ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے ہدایت کی طرف اللہ فرمایا کہ نہیں ہوتا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں یا جائع کل من اور میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں کو تو مجھ سے مانگو کھانا میں تم کو کھانا دوں مجھ سے مانگو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو لیکن کھانا لمیا سے مانگو چاہے ساری دنیا کی نعمتیں رکھی ہو گھر کے اندر لیکن کھانا اللہ سے مانگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا کھانا کھانے کے بعد تو یہ فرماتے تھے دعا پڑھتے تھے کہ غیر حقیقت ولا مقبور ولا مدعین ولا مستغنا نان کہ اللہ کے جو میں کھانا اب کھانے کے بعد جا رہا ہے نا تو یہ بڑی نفسیاتی بات ہے کہ جب آدمی کھانا کھا چکا ہوتا ہے پیٹ بھر لیا سب کچھ کر لیا تو وہی کھانا پہلے جب بیٹھا تھا تو بڑی اس کی طرف رغبت تھی بڑا شوق تھا دل چاہ رہا تھا کہ کھاؤں اور جب پیٹ بھر گیا تو اسی سے نفرت ہو جاتی اور اس سے نفرت ہونے کے بعد وہ دیکھنے سے اس کی طرف اب دیکھنے مجھے نہیں چاہتا تو اس کو اس طرح ہٹاتا ہے جیسے بڑی عجیب چیز ہے حالانکہ ابھی دس منٹ پہلے اس کی طرف بڑے شوق کے سے آ رہا تھا اور اب ہٹا رہا ہے تو نفرت سے ہٹا رہا ہے معذ اللہ حکارت سے ہٹا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ دعا پڑتے کہ غیرہ نقصی میں ہٹا تو رہا ہوں یہاں سے لیکن اس لیے نہیں ہٹا رہا کہ میں اس کو اس کی معذ اللہ میرے دل میں نفرت ہے یا حکارت ہے یا میں اس سے مستقری بے نیاز ہوں میں تو اس کو ہٹا رہا ہوں اس طرح ہٹا رہا ہوں کہ اس کی طرف میں اپنی احتیاط بھی ظاہر کرتا ہوں میں بتا رہی ہوں اس کا لیکن ہر میرا پیٹ بھر گیا اس وقت سے ہٹا رہا ہوں اور غیر اس اس نمک کی ناشکری مقصود نہیں اور بڑا بہت ٹائم اور یہ بھی نہیں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے میرے پاس بلکہ پھر ضرورت پڑے گی مجھے اس کی بڑا مستقل اور میں اسے بنیاد بھی نہیں تو یہ ہر شخص ہاں کتنا کھانا گھر میں رکھا ہو لیکن مانگو اللہ ہستی یا بھوک لگ رہی کھانا دے دی ہمارے حضرت فرمایا تھے کہ یہ جب بھوک لگے اللہ دو لگے لگ رہی کھانا دے دی تو کو مجھ کے مجھ سے مانگو تو میں تم کو کھانا دوں گا یا کل کلکم عارف الا من کا تم میں سے ہر شخص برہنا ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑے دوں بس تکسونی اکسو اکشو کو تو مجھ سے مانگو لباس میں تمہیں لباس دوں گا کیا مانا کہ دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ لباس میں نے اپنے قوت بازو سے کما لیا میں نے اپنی کوشش سے کما لیا ارے تم کیا تھے تمہارا قوت بازو کیا تھی اگر میں دینے کا ارادہ نہ کرتا تمہاری مجال تھی کہ حاصل کر لیتے اس واسطے جب پہنو تو میں نہیں قدرت میری رحمت سے مانگ کر ہے بس تک سونی اب اب سنو اسی بات سے جب جواب پہنتے دعا پر اللہ شکر ادا کرتے الحمد للہ ساری یہ دعا پڑھتے اور اس کے ساتھ اس بات کا استحصار فرماتے اور گویا ایک طرح سے اپنی احتیاط کا اظہار فرماتے کہ میں موقع دوں اور یا عبادی اتنا تم تو کیا جملے ہیں فرمایا کہ میرے بندو تم صبح شام خطائیں کرتے ہو میرے بندو تم صبح شام خطائیں کرتے ہو رات دن خطائیں کرتے ہو وہ آنا شروع شروع میں جمیا اور میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں بس تم ضروری اب پھر لگو گے لہٰذا مجھ سے استفار کرو مجھ سے مفرت مانگو میں تمہاری مفرت کروں مانا یہ کہ گناہوں سے مایوس نہ ہو گناہوں سے مایوس نہ ہو مجھ سے استفاد کرو مفرت مانگو آئندہ کے لیے تہیا کرو تو میں تمہاری مفرت کروں اور فرمایا کہ یا عبادی ان تم لن تب لگو دوری فتح اے میرے بندو تم کبھی ساری ایک چوٹی کا زور لگا کر بھی کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے کوئی بھی کوئی بھی نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتے میرا انکار کر لو معذ اللہ میرا استحدہ کر لو معذ اللہ مجھ سے شکوا کر لو معذ اللہ بلا کر لو کچھ بھی کر لو لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے اور ولن لگو فتن فعونی اور ساری اڑی چوٹی کا زور لگا کر مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا عبادی لو ان اولکم و آخر و ان و جنکم قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی میرے بندو اگر تم میں سارے اگلے پچھلے جمع ہو جائیں جتنے مر چکے ہیں وہ سب جمع ہو جائیں وہ ان سکوں و جن سارے انسان سارے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر ایسے ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی انسان ہے اس جیسے ہو جائیں یہ سب ایسے متقی ہو جائیں جو تم جو سارے انسان جنات میں سب سے اعلیٰ درجے کا مستقی ہے اس جیسے بن جائیں سارے انسان سارے جنات یعنی سب سے زیادہ مستقی کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر سارے ویسے ہی بن جائیں تو تمہارے اس طرح متقی بن جانے سے میری سلطنت میں ایک ہفتہ اضافہ نہیں ہوتا ماں کا ملک کی چاہیے اور یہ ان اول کم و آخر کم و جن کم کانو الا اکچر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من کو ماں ملکی اور اگر تمہارے سارے اگلے پیچھے سارے انسان اور جنات وہ مل کر ایسے ہو جائیں جیسے تم میں کا سب سے فاسق انسان سب سے زیادہ انسان سب ایسے گنےگار بن جائیں تو ماں نقصالی کا ملک کی شیا میری سلطنت میں اس سے ایک حبا ایک ذرہ کمی نہیں آتا تو تمہارے تقوی سے مجھے کچھ فائدہ نہیں تمہارے فسق و فجور سے مجھے کوئی نقصان ہے تو یا عبادی لو ان اولکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إلى أدخل البحر اور فرمایا کہ تمہارے سارے اگلے پچھلے سارے انسان اور جنات اگر سارے ایک جگہ جمع ہو کر کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے مل کر کوئی دعا مانگے کوئی چیز مانگے کوئی فرمائش کرے اور میں سب کو دوں جو بھی مانگے وہ دوں سب کو دے دوں تب بھی میرے میرے پاس مجھے میری جو مل, میری جو سلطنت ہے میری ملکیت ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ سمندر میں سوئی کے ڈبونے سے سمندر میں کمی آتی سمندر کے اندر سوئی ڈبو اور نکالو تو جتنا پانی اس سوئی کے ناکے پر لگا اس نے سمندر میں جتنی کمی پیدا کی اتنی کمی بھی میرے ملک میرے ملکیت میں نہیں آتی میری سلطنت میں نہیں آتی تو میں سب کو اگر سب کچھ دے دوں تب بھی تو کہنا کیا مقصد ہے مجھ سے مانگتے ہوئے شرماؤ نہیں مجھ سے مانگتے ہوئے ہچکچاؤ نہیں مجھ سے مانگتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ بہت مانگ لیا آپ کیا مانگے ارے مانگو جتنا منہ میں آتا ہے مانگو جتنا جی میں آتا ہے مانگو مانگتے رہو اگر تمہاری مسئلہ کے مطابق ہوگا ضرور دیا جائے یا عبادی ان ہی اعمال حکم اس سی حالت تم کی یا میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو اسی حالت یہ سب ہمارے پاس محفوظ ہو رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ جتنے اعمال کر رہے ہو یہ سارے کے سارے میرے پاس محفوظ رہے تم جب ایک وقت آئے گا جب سارے اعمال کا سلا میں اکٹھا تم کو دوں پورا پورا دوں گا خیر فلیاح فلیح و اللہ تو اگر ان اعمال کے نتیجے میں وہاں اس کو بھلائی ملی اللہ کے پاس تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو آمال کے بدلے میں نیک سرا ملا ومن وجد غیر ذالک اور اگر معذ اللہ وہاں جا کر بھلائی نہ ملی معذ اللہ عذاب کا سزا کا سامنا ہوا فلا یلومن اللہ نفسا تو وہ ملامت کسی اور کو نہ کرے اپنے آپ کو کرے اس لیے کہ یہ سزا جو مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ میں نے ظلم کو آرام کر لیا زیادہ ظلم کی وجہ سے نہیں مل رہی بلکہ اتنی تم کو دعوتیں دی مجھے پکارو مجھے مجھ سے مانگو مجھ سے مفرت طلب کرو مجھ سے رزق مانگو مجھ سے لباس مانگو مجھ سے کھانا مانگو اس کے باوجود اگر آخرت میں جا کر یہ انجام تمہارا ہو رہا ہے تو یہ تمہارے اپنے نادانی کی وجہ سے ہو رہا ہے فلاح لہٰذا اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا کسی اور کو یہ کر حدیث قدسی اور آخر میں راوی نے کہہ دیا کہ قال سعید ابو ادریس اذا حدث جسا على عالم کہ ابو ادریس خالانی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ جب اس حدیث کو سنا دے تو گھٹنے کے بل بیٹھ جایا کرتے یہ کلام اللہ تبارک مطالعہ کا عجیب و غریب کلام ہے اور اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا پورا راستہ اس میں تجویز فرما دیا اس واسطے بہت اہتمام کے ساتھ اور و اکرام کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرمایا کرتے اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لئی سلی اہل شام حدیث من حاضر حدیث کہ اہل شام نے جو روایت کی ہیں ان میں اس سے زیادہ افضل حدیث اس سے زیادہ اشرف حدیث کوئی اور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس طرح خطاب فرمایا ہے محبت سے کہ اس کا کوئی جواب اس کا کوئی نظیر نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دے کے اللہ کروائے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ہم نے پڑھی اور محبت نے دادا کیا محبت کے تمام محبت کے ٹرافی کا دا کرنا سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان ای میل اشاعت at the rate D G com dot net dot P K